البقرہ سورت البقرہ مدنی ہے اس میں دو سو چھیاسی آیتیں اور چالیس رکو ہیں اس سورت کا نام البقرہ اس مناسبت سے ہے کہ اس کی آیت سڑسٹھ اور اس کے بعد والی آیتوں میں بقرہ یعنی گائے کا ذکر آیا ہے قرآن کریم کی تقریباً تمام ہی صورتوں کے نام کے لیے ان صورتوں میں مذکور کسی نام کلمہ یا ابتدائے صورت میں مذکور حروف مقطعات کا استعمال کیا گیا ہے یہ صورت بلا اختلاف مدنی ہے یعنی پوری صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد اتری ہے اس لیے کہ اکثر و بیشتر مضامین انہی حالات سے مطابقت رکھتے ہیں جو مسلمانوں کو مدنی زندگی میں پیش آئے جن کی تفصیل انشاءاللہ اللہ آگے آئے گی اس صورت کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے کی چند چیدہ احادیث کا ذکر یہاں کر دیا جائے الف ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ جس گھر میں صورت البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا مسند احمد صحیح مسلم ترمزی نسائی با عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے موقوفاً اور مرفوعاً روایت ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں صورت البقرہ کی تلاوت سنتا ہے مستدرک حاکم نسائی فلیوم واللیلہ جیم ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا دونوں روشنی پھیلانے والی صورتیں سورت البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے دو بادل ہوں یا چڑیوں کے دو جھنڈ ہوں صف باندھے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے دفاع کر رہی ہوں گی سورت البقرہ پڑھو اس لیے کہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے اور جادوگر لوگ اس کے پڑھنے والے پر اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں